وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية فقال فليبلغ الشاهد الغائب فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے انسانوں کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اپنا دین اتارا ہے اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں اور ان احکامات کو پورا کر کے اللہ کے عوامل کو پورا کر کے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا طریقوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر مسلمان ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں میری اولاد بھی اس کا مستقبل بھی اچھا ہو جائے اور افسوس کی بات ہے کہ ہم ظاہری حالات کو دیکھ کر اور اپنے آنکھوں کے مشاہدے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی مال دولت زیادہ ہو جائے گا تو ہم کامیاب حالانکہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے دنیا کے و سامان پر نہیں رکھے مال دولت پر نہیں رکھے مال دولت سے اور دنیا کے اسباب سے دنیا کی چیزوں سے پریشانی تو آ سکتی ہے اور پریشانی تو آتی ہے اس سے کامیابی نہیں ملتی یہ نظروں کا دھوکہ ہے یہ انسان کا مشاہدہ غلط ہے ان چیزوں میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں جس چیز میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں اس میں کامیاب کامیابی تلاش کریں گے تو کیسے ملے گی اللہ تعالیٰ نے کامیابی اللہ تعالیٰ نے کامیابی اپنے دین پر چلنے میں اپنے دین پر عمل کرنے میں اپنے احکامات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے میں رکھے اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اور آپ کی ایک ایک سنت سات و زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سات و زمین سات و آسمان سے قیمتی ہے اب اس میں اللہ نے کامیابی رکھی میرے بھائی کے دوستوں بزرگوں دین زندہ ہوتا ہے اللہ کے احکامات زندہ ہوتے ہیں جب دین کے لیے محنت ہوتی ہے دین کو زندہ کرنے کی جب محنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ احکامات کو زندہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر اترتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ایمان اور نیک احمد اس پر اللہ تعالیٰ کامیاب نیا سمجھتے پرانے بات میں والارض اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور پبس یاد کر لیتے البتہ آسمان سے اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی برکتیں اتارتے ہیں اور زمین سے بھی ان کے لیے برکتیں نکالتے ہیں آسمان سے ہی برکتیں اترتی ہیں اور زمین سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتیں نکالتے ہیں کب جب یہ ایمان اور تقوی والے نیک اعمال والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے رقیم تھی ہمارے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مجھ سے پہلے دو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے میں بھی آ کے بیٹھ گیا سلام پیش کیا بیٹھ گیا ہم تین صحابہ ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں سات دانے کھجور کے تھے صحابہ تین تھے اور کھجورے سات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاف میا بسم اللہ پڑھو اور یہ کھاؤ کھجورے کھاؤ حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ شاہ سماتے ہیں کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے وہ کھجوریں کھانی شروع کی اور ہم تینوں کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں اور کھجور پلیٹ سے اٹھا کر کھاتے ہیں اور منہ سے گٹلی نکال کر دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں رکھتے ہیں دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں رکھتے ہیں کھجور کھاتے ہیں اور منہ سے گٹلی نکال کے دوسرے ہاتھ میں رکھتے ہیں جب خون کھجورے تینوں نے کھا لی ہمارا پیٹ بھر گیا تو جو دو صحابہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مٹھی کھولی اور گٹلیاں گنی تو ان کے ہاتھ میں پچاس تھیں یعنی انہوں نے پچاس کھجوریں کھا لی دوسرے نے اپنی مٹھی کھولی اور اپنے ہاتھ کی گٹیاں گھینی ان کے ہاتھ میں بھی پچاس گٹیاں تھیں حضرت ابو رضی اللہ علیہ شاہ ہیں کہ میں نے اپنی مٹھی کھولی اور اپنے ہاتھ کی گٹیاں گھینی تو میرے ہاتھ میں چون گٹیاں تھیں تو جو صحابہ نے پچاس پچاس کھجوریں کھائیں پچاس اور پچاس سو اور چون کھائی حضرت ابو نے ایک سو چون کھجوریں ان تینوں حضرات نے کھا لی اور پلیٹ میں سات دانے کھجور کے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے یہ کہاں سے آئی یہ کھجوریں کہاں سے آئیں یہ اللہ کے غیبی خزانے سے اللہ تعالیٰ جب لوگ اللہ کے دین پر چلتے ہیں اللہ کے دین پر اپنی زندگی کو لاتے ہیں اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرتے ہیں اور پھر یہ اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دنیا میں زندہ ہو جائیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ ان کی زندگیوں میں برکت دیتے ہیں ان کے مال میں برکت دیتے ہیں ان کی اولاد میں برکت آپ ہیں اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں دنیا کی چیزوں سے برکتیں نہیں آتی دنیا کے اسباب سے برکتیں نہیں آتی یہ تو ایمان اور تقوی سے برکتیں آتی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شاہ سمایا اور مخرجا من مخرجہ لا عرض کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کی راستہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تندے سے اس کے سے نکال دیتے ہیں اور وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اپنے غیر سے غیر سے روزی عطا فرماتے ہیں حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے ایک صحابی ہے وہ باہر کشیم لے گئے کیونکہ مدینہ منورہ میں شروع شروع میں گھروں میں دخلا نہیں ہوتے تھے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے تقاضے کے لیے باہر جایا کرتے تھے حرت میں دار بجردار باہر کشی لے گئے ابھی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے دیکھتے کیا ہے کہ سامنے چوہے کا ایک بل ہے چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک دینار اشرفی لا کے اس کے سامنے ڈال دیا پھر اپنے بل میں گیا پھر ایک دینار لے کر آیا اور لا کے سامنے ڈال دی سولہ مرتبہ اپنے مل سے ایک ایک اشرفی لاتا رہا سامنے ڈالتا رہا اور آخر میں سترہ سترہواں دینار اور لال رنگ کی تھیری وہ گھسیٹتا ہوا لایا اور گویا کے یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ جتنا میرے پاس خزانہ تھا وہ تم کو لا کے دے دیا رجحانوں حیران ہوئے سارے دینار تھیلی میں ڈالے اور وہ تھیلی لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے ساری بات سنائی کہ اللہ میں تو تقاضے کے لیے بیٹھا تھا اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا دیکھنے کے لیے کہ اس میں کچھ خزانہ ہے کچھ جینا ہے کچھ اللہ مجھے کیا پتا میں تو اپنے تقاضہ پورا کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ شاید مفہوم اس طرح سے ہے کہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ رب العزت ابوالزم رسیف مانتے ہیں جا اتما علی حالات استعمال کرو ہمارے لیے حلال ہے اس استعمال اللہ تعالیٰ غیر ہم اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں اور وہاں سے روزی روزیت آفماتے ہیں جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور دوسری آیت میں کیا شاپ بنایا امین یہ تقیلہ یہ جان لہو بھی امر نے کہ جو آدمی اللہ کا اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کو آسان کرتے ہیں اس کے کاموں کو اللہ شان کر دیتے ہیں یہ ہے ایمان والے احمان والے جب نیک عمل کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کے حقوں پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی کو لاتے ہیں اللہ رب العزت غیب سے ان کی روز کا انتظام کرتے ہیں غیب سے روز کا انتظام کرتے ہیں حضرت ابو دار نے تعارف ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھیلی عنایت سرمائی ابو رینا یہ لو اور اس میں کھجورے ہیں اس تھیلی میں کھجورے ہیں بسم اللہ پڑھ کے اس میں سے نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا اپنے مہمانوں کو کھلاتے رہنا لیکن دیکھو تھیلی الٹی کر کے خالی نہ کرنا تھیلی الٹی کر کے خالی نہ کرنا بسم اللہ پڑھ کے نکالتے رہنا حضرت ابو السلام شاہ مانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی عمر زندگی میں میں اس تھیلی میں سے بسم اللہ پڑھ کے کھجورے نکالتا رہا کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال ہو گیا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلاف ان کی خلافت کا زمانہ آیا ان کی خلافت کے زمانے میں بھی میں اس تھیلی میں سے بسم اللہ پڑھ کے کھجوریں نکالتا رہا نہ معلوم کیسے کھل گئی اور کہاں گر گئی میں نے تلاش کیا بہت تلاش کیا وہ تھیلی نہیں ملی لوگوں کو ایک صدمہ تھا امیر المومنین امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اور مجھے دو صدمے تھے ایک امیر المومنین کی شہادت کا اور ایک اپنے اس تھیلی کی گم ہونے کا وہ تھیلی پرو ہو گئی اب کھجوری اس میں ختم نہیں ہوگی اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے سال آپ اس میں سے نکال نکال کے کھاتے رہے کھلاتے رہے بسم اللہ پڑھ کے نکالتے رہے اللہ کو معلوم ہے اس کا پتہ نہیں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ دو سال چند مہینے اس دو سال کے عرصے میں کھاتے رہے کھلاتے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت دس سال چند مہینے بارہ سال سمجھ لیجیے دس سال تک اس تھیلی میں سے بسم اللہ پڑھ کے نکالتے رہے کھاتے رہے کھلاتے رہے حتیٰ کہ عمر امر لانو شہید ہو گئے پھر حضرت عثمان علی لانو کے زمانے خلافت بارہ سال چند مہینے تو دو اور دس بارہ اور تیرہ بارہ بائیس سال تیئیس سال بائیس سال تیئیس سال اس سے بھی زیادہ اس نے کہ حضور کی زندگی میں کتنے سال کھاتے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے بائیس تیئیس سال تک ایک تھیلی میں سے بسم اللہ پڑھ کے کھجورے نکالتے رہے کھاتے بھی رہے اور کھلاتے بھی رہے کھجورے ختم نہیں ہوتے میرے بھائی دوست بزرگوں جب ایمان اور اعمال والے بنتے ہیں اور اللہ کے حقوق پہ عمل کرنے والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت ماتے ہیں ان کی اولاد میں برکت ماتے ہیں ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک سال بنا دیتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے میری اولاد اتحاد کرنے والی بن جائے میری اولاد دنیا میں بھی اچھی ہو جائے اور آخر میں بھی اس کی زندگی اچھی ہو جائے اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے اپنی اولاد کی زندگی ہی بنانا چاہتا ہے اور میرے بھائی دوستوں اللہ کے حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے سے اور پھر چونکہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نبی آپ نے شاپ ماریا لا بہادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تم آخری امت ہو اور تمہارے بعد کوئی امت ہو اب چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا تو نبیوں والی محنت اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمہ لگایا ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب میں سے ہر ایک حضور والی دعوت والی محنت کے ہم سب ذمہ دار ہمارے ذمے ہیں اللہ رب العزت اس مبارک محنت کے کرنے پر کامیاب فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں کرتے ہیں کیونکہ اس محنت سے اللہ تعالیٰ دین کو زندہ فرماتے ہیں اور جب دین زندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں برکتوں کی اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں میرے بھائی دوست بزرگوں امت کا بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ امت نے دین کی محنت چھوڑ دی امت امت سے سے میں دین کی محنت نکل گئی اور جب امت میں سے دین کی محنت نکلی تو دین نکل گیا اور جب دین نکلا امت مصیبتوں میں گر گئی پریشانیوں میں گر گئی اس لیے کی امت نے اپنا مقصد چھوڑ دیا اللہ رب العزت نے اس امت کا مقصد بنایا ہم سب کا یہ مقصد ہے ہم سب کا یہ اصل کام ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والی محنت کو اپنی محنت بنا دیں آپ والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیں مقصد بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مقصد کی قربان نہیں ہونے دیتا اور چیزوں کو مقصد کے آگے قربان کر دیتا ہے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر دیتا ہے مقصد کو قربان نہیں ہونے دیتا دکاندار اپنے دکان کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے اب وہ سارے کاموں کو آگے پیچھے کرتا ہے رشتے دار آ گئے مہمان آ گئے کوئی اور کام آ گیا وہ کہتا ہے ابھی سب میری دکان جانے کا وقت ہو گیا اب میں نہیں ٹھہر سکتا بیوی کرتا پکڑتی ہے کہاں جا رہے ہیں بیٹے کو بہت تیز بخار چڑھ دیا یہ سن کے پریشان تو ہو جاتا ہے پریشان تو جاتا ہے بیٹے کو بہت تیز بخار ہو گیا لیکن ہاتھ میں لگی ہوئی گھڑی دیکھتا ہے سر ہلاتا ہے نفی میں ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں نہیں رک سکتا میری دکان جانے کا مقصد دکان جا کر وہاں سے میں کام کرنے والے لڑکے کو بھیجوں گا وہ بچے کو لے کے ڈاکٹر کو دکھا کے دوائی لا دے گا میں اپنی سے مقصد پہ قربان نہیں ہونے دیتا آدمی اور ضرورتوں کو مقصد پہ قربان کر دیتا اس لیے عرض کیا جاتا ہے ہمارے بڑے یہ چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی زندگی کا ہم مقصد بنا لیں اس کو اپنا اصل کام بنا لیں سارے کاموں کو اس پہ قربان کریں جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ الرحمن الرحیم نے حضور والی محنت کو اپنا اصل کام بنایا اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا دن میں رات میں سونے سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد ہر وقت ان کو ایک فکر تھی جیسے کہ ہمارے آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی آپ کے قلب اظہر میں ہر وقت امت کا غم ہر وقت امت کی فکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چکی کے چلنے کے وقت کی آواز چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے اور کبھی ہمایا کہ جیسے چولہے میں رکھی ہوئی ہو اور اس میں کھانا پک رہا ہو اس کے ابلنے کی جو آواز ہوتی ہے ایسے آپ کسی نے مبارک سے تھی آپ کو کس کا کام تھا آپ کو اپنے صاحبزادیوں کا تھا نہیں نہیں نہیں آپ کو اپنی پھپھیوں کا غم تھا نہیں نہیں نہیں آپ کو اپنی چچاؤں کا غم تھا نہیں نہیں نہیں آپ کو غم تھا تو اپنی امور کا غم تھا آپ کو غم تھا تو اپنی امور کا غم تھا آپ کو یہ فکر تھی کہ میرا کوئی امتی بھی تو میں نہ چاہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور صحابہ کی محنت تو کفار میں تھی کفار مشکین جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ شریک چلا رہے ہیں ان میں آپ کی محنت ہوتی تھی ایک صحابی کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے یہ بات تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی حج چلتا رہا عمرہ چلتا رہا یہ الگ بات تھی کہ اپنے جاہلیت کے طریقوں پر اپنے رسم و رواج کے مطابق لیکن حج چلتا رہا عمرہ ہوتا رہا تو ہمارے اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا کیا دیکھتا ہوں کہ خوبصورت نوجوان ایک خوبصورت نوجوان بازار میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم لا الہ الا اللہ کے خلاف کر لو تم کامیاب ہو اب یہ دعوت جا رہے ہیں صبح سے دوپہر ہو گئی دعوت دیتے دیتے اب دعوت دے رہا اور آپ کے پیچھے وہ صحابی کہتے ہیں آپ کے پیچھے ایک اور ذرا ان سے بڑی عمر کے وہ بھی خوبصورت اور ان کی سر کے بالوں کی مہنگیاں بڑی ہوئی ہیں کے بالوں کی مہندیاں بنی ہوئی ہیں اب وہ آپ کے پیچھے وہ بھی چل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اس کی بات نہ مانو یہ دیوانہ ہے مجمون ہے نعوذ باللہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا یہ کون ہے میں نے سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ قریش کے ایک نوجوان ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں میں نے پوچھا یہ ان کے پیچھے چلنے والا جو لوگوں کو ان کی بات سننے سے روک رہا ہے یہ کون ہے یہ ان کی چچا ابو لہب حضور دعوت دے رہے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے چچا ابو لہب لوگوں کو روک رہے ہیں لیکن حضور کی پرواہ نہیں کر رہے انہیں کچھ نہیں کہہ رہے دعوت دیے چلے گا صبح سے دوپہر ہو گئی اور دھوپ گرمی چڑچڑاتی ہوئی دھوپ اور اس وقت جو ہے ایک نو ایک نو عمر بچی ایک پیارے پانی لے کر آئی وہ سنا رہی ہے اسلام لانے کے بعد صحابی بننے کے بعد ایک نو عمر بچی پیارے پانی لے کر آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیا اس کے ہاتھ سے پیارا لیا اور اسے اپنے ہاتھ دھوئے اپنا منہ دھویا پانی پیا وہ صاحبزادی ان کی تکلیف کو اور ان کی مشقت کو دیکھ کے رونے لگے ارشاد آپ ہے کہ اے میری پیاری بٹیا اے میری بٹیا تو رو نہیں تو رو نہیں اللہ رب العزت تیرے باپ کے دین کو ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچا کے رہے عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ جو قبول کرے گا اس کے اس کے گھر میں یہ دین داخل ہوگا عزت اور عزت کا ذریعہ بنے گا عزت کے ساتھ داخل ہوگا اور جو قبول نہیں کرے گا وہ خود بھی ذریع ہوگا اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے دین سے گھر میں آئے گا وہ خود بھی زلیل ہوگا اور گھر بھی زلیل ہوگا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا کہ ان کی صاحبزادی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تو میرے بھائی دوست بزرگوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی اور یہ غم تھا کہ میرا کوئی امتی بھی دو میں نہ جائے میرا کوئی امتی دو میں نہ جائے اللہ کی دعوت دیتے تھے ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے لوگوں اللہ کو ایک مان لو اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کے قدرت میں سب کچھ ہے وہی سب کچھ کرنے والے ہیں ہیں جو وہ وہ چاہتے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا ان کے چاہنے سے ہوتا ہے جو کچھ نفع نقصان اور بیماری تندرستی کامیابی ناکامی زندگی موت سب کچھ ایک اس کے ہاتھ میں <coughs> دعوت دے رہے ہیں دعوت دے میرے بھائی جی دوست بزرگوں اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے کہ ہم ساری انسانیت کی فکر کریں مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں کی مسلمانوں کو تو ہم دعوت دے دے کر ان پہ محنت کر کر کے ان کو اللہ سے جوڑیں مسجد والا بنائیں اللہ کے احکامات پہ چلنے والا بنائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لانے والے بن جائیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں جب یہ ہم محنت کریں گے اللہ رب العزت راضی ہو کر ہمارے حالات کو بنائیں گے ہمارے حالات کو درست کر دیں گے اللہ پاک ہمارے حالات کو درست کر دیں گے آج حالات کو درست کرنے کے لیے اپنے بیوی میں زندگی کو بنانے کے لیے لوگ محنتیں کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہر قدم کرتے ہیں لیکن حالات درست نہیں ہوتے اس لیے کہ میرے بھائی دوست بزرگوں دنیا کے اسباب سے حالات نہیں بنتے بلکہ وہ تو اللہ کے حکم سے حالات درست ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور جب جب مسلمان اپنے خود دین پر چلتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو جاتے ہوئے دوسروں پر محنت کرتے ہیں ایک ایک مسلمان کی فکر کرتے ہیں کوئی مسلمان بھی دین سے دور نہ رہے اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کے خلاف اپنی زندگی گزار دیا دیکھیے حدیث شیب میں آتا ہے ایک حدیثیب میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کسی ایمان والے کے لیے حلال نہیں کسی ایمان والے کے لیے حلال نہیں کہ وہ کھانا کھا کر پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی ہوگا کسی ایمان والے کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ خود تو کھانا کھا کر پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کے پڑوسی ہوگا جب ظاہری بھوک ایک عارضی بھوک ہے جو ختم ہو جاتی ہے تھوڑی سی کھانے سے ایک عارضی بھوک والے شاپ کہ ایمان والے کے لیے خیال نہیں کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو جو ہمارا پڑوسی اگر نماز نہیں پڑھ رہا اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے میرے بھائیوں دوست بزرگوں تو پھر یہ کیا کر رہا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی بھوک اور ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس کے اس کی زندگی بن رہی ہے زندگی بگڑ رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی بھوک کا سامان ہو رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس کا سامان ہو رہا ہے اب یہ میرے لیے کہاں جائز ہوگا یہ میرے لیے کہاں خیال ہوگا کہ میں تو نماز پڑھ لوں میں تو اللہ کا ذکر کر لوں میں تو قرآن شریف پڑھ لوں اور میرا مسلمان پڑوسی وہ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا اس نے نماز نہیں پڑھی اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی وہ نئے کاماز نہیں کر رہا تو یہ میرے لیے کیسے ہرا ہے میرے بھائی دوست گز یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک ایک مسلمان کی ہم فکر کرتے ہیں پڑوس میں رہنے والے آس پاس کے رہنے والے میرے رشتے دار میرے بچے میرے پڑوسی کوئی بھی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی نہ گزار ہر مسلمان کی ہم کو فکر ہو مسلمان کو دیکھ کر ہم بے چین ہو جائیں کہ اللہ جو حکموں کو توڑ رہا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے بے چین ہو جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں امت کی فکر امت کا غم امت کے لیے بے چینی تھی ایسے ہمارے دل میں بھی امت کے لیے بے چینی آ جائے میرے بھائی دوست بزرگوں زندگی بہت تھوڑی سی ہے گزر رہی ہے جو گزر گئی وہ ہاتھ سے نکل گئی جو باقی ہے وہ کسی کو نہیں پتا کتنی باقی ہے جو باقی ہے وہ کسی کو نہیں پتا کتنی باقی ہے تو میرے بھائی دوست بزرگو یہ زندگی جو باقی ہے اس کو ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقہ اور آپ کی ایک ایک سنت کا پہلے گرانے والے بچہ گھر کے اندر کی زندگی گھر سے باہر کی زندگی اپنے کاروبار کی زندگی اور ہر ہر جگہ ہم سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں خود بھی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کی محنت کر کر کے ان کو بھی سنتوں پہ چلانے والے اور سنت پہ زندگی گزارنے والے بنا کوئی مسلمان بھی سنت کے خلاف زندگی نہ گزارنا کوئی مسلمان بھی اللہ جو ان کو نہ توڑنا پر اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ان کے کاموں کو بناتے دین پر چلتے ہوئے دین کی محنت کرنے والے بن جائیں اللہ رب العزت راضی ہو کر ان کے حالات کو بنا دیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے بگڑے ہوئے تھے کیسے بگڑے ہوئے تھے کیسے آپس میں دشمنیاں تھیں اور کیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک قبیلے والوں کو اگر دوسرے قبیلے والے کا آدمی اس پر قابو پا سکتے اور وہ اکیلا مل جاتا تو اسے قدر کر دیتے دوسرے قبیلے والوں کو اس قبیلے کے آدمی مل جاتا اور اس سے بس چل جاتا تو اسے قدر کر دیتے معمولی معمولی بات پر قتل کر دیا کرتے تھے اور معمولی معمولی بات پہ خون بہا دیا کرتے تھے دشمنیاں پرانی پرانی دشمنیاں لیکن جب اللہ کا دین آیا اور اللہ کے دین پر چلنے والے بنے اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے بنے اللہ رب العزت نے ان کے حالات کو درست سنبھالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنیوں کو ختم فرما دیا اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے اشاعت فرمایا کہ اگر اگر نبی آپ روئے زمین کے سارے خزانے خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے اللہ اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ دشمنیاں ختم فرما دیں گے اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ختم فرما دیں گے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے آج امت مصیبتوں میں گر چکی پریشانیاں پہ ٹوٹ چکی اور میرے بھائی روس بزرگوں پریشانیاں کیسے دور ہوں یہ مصیبتیں کیسے ختم ہوں اس کا راستہ ایک ہی ہے اب وہ کیا کہ اللہ کے دین پر ہم خود عمل کرنے والے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور آپ کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لانے والے اور دوسروں پر محنت کر کے ان کو اس پہ کھڑا کرنے والے ہر مسلمان ہر مسلمان پورے دین کو چلنے والا اور دین کی دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والا یہ ہماری فکر ہو اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہوں اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوں میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی بنا دیں گے ہماری مصیبتوں کو اللہ دور ہوا دیں گے ہماری پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیں گے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے حالات کو اللہ نے درست فرما دیا ان کے حالات کو اللہ نے ٹھیک کر دیا تو میرے بھائی دوست مجھ زندگی کتنی باقی ہے کسی کو پتہ نہیں اب اس باقی زندگی کے لیے ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ جتنی زندگی باقی ہے اس کو ہم نے پورے دین پر چلتے ہوئے دین کو زندہ کرنے کی محنت میں گزارنا ہے ہمارا ہمارے دن کو ہماری فکر دن کو ہماری فکر اور رات کو ہماری فکر ایک ہی ہو ایک ہی غم ہو وہی غم اور وہی فکر جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا آپ والی فکر اور آپ والا غم ہماری فکر بن جائے اور آپ والا غم غم ہمارا بن جائے اس کے لیے ہر وقت ہم بے چین ہوں یا اللہ امت کو ہدایت کیسے مل جائے اللہ امت کو ہدایت کیسے مل جائے امت کو ہدایت کیسے مل جائے امت جو غلط راستے پہ چل پڑی ہے امت جو غلط راستے پر نکل گئی ہے کیسے سیدھے راستے پر آ جائے اس کے لیے ہم محنت بھی کریں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں دلوں کے پھیرنے والے ایک اللہ ہے مقلب القلوب اللہ ہے اللہ سے جو دلوں کو پھیرنے والے پاتے ہیں کہ ساری انسانیت کے قلوب ساری انسانیت کی قلوب اللہ تعالیٰ کی دو عرضیوں کے درمیان ہے جس طرف چاہے پھیرتے تو اس لیے محنت بھی خوب کریں اور پھر رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں اے مقلب القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے مسلمانوں کے دلوں کو اور سارے انسانوں کے دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیر دیجیے گمراہی سے ہدایت کی طرف موڑ دیجیے اللہ سے ہدایت مانگے اپنے لیے بھی ہدایت مانگے اور ساری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے اور یہ ہم عزم کر لیں یہ ہم عزم کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جتنی زندگی باقی ہے موت تک کب تک بھائی موت تک جتنی زندگی باقی ہے موت تک اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اللہ کا دین اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت میں لگے رہے ہمیں پوری امت کی فکر ہو پوری امت کا غم ہو اس کے لیے ہم فیصلہ کریں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ موت تک اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا ہی کرتے رہیں گے آپ سب اس کے لیے تیار ہیں ان شاء اللہ ہاں، موت تک کی کم کریے کہ ان شاء اللہ زندگی کی آخری سانس تک ہم اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت میں لگے رہیں گے اللہ رب العزت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو اللہ کے دین کو محنت دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں جائیں گے دنیا کونے کونے پہنچیں گے اللہ کے دین کو اور دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم خود بھی محنت کریں گے اور ہر مسلمان کو اس سے تیار کریں گے کہ پورے دین پر چلنے والے بن جائیں اور دین کی محنت کرنے والے بن جائیں تو پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی سب تیار ہے ان شاء اللہ نیت کریے آدمی اللہ کے فیصلے جا سکتا ہے اپنی جیب کی بربودے پہ نہیں جانا اللہ تعالیٰ کے خزانوں پہ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے دنیا میں لے کے جائیں گے اور دین اور دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم عزم کریں گے ان شاء اللہ پوری دنیا میں جائیں گے اور موت تک اس کام کو کرتے رہیں گے ہماری موت بھی آئے تو ہم دین کی محنت کرتے کرتے ہماری موت آئے آپ سب سے یاد ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے مجھے بھی قبول فرمایا آپ آپ کو قبول فرمائے ایک دوسرے کو خوب دعوت دیں تیار کریں اب دیکھیے ہمارا یہ اجتماع بھی پورا ہو رہا ہے تین دن کا اجتماع تب یہی پورا ہو رہا ہے شام کو بیان ہوگا اب کل صبح ان شاء اللہ تعالیٰ ہدایات اور پھر دعا لیکن یہ تو تین دن گزر گئے ہم نے نیت کرنی اعظم لے کے جانا ہے کہ انشاءاللہ تعالی موت تک اس کام کو مقصد بنا کے کرتے رہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول پائے آپ رات کو بھی اور ساری امت اس کی جو قبول پائے